بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی صور عمران میں عالمان کی ایک صفت ان الفاظ میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے ول بن عن الناس اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے دیکھیے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ انسان نے کریٹ نہیں کیا ہے غصہ بھی ایک کریشن ہے وہ کریشن گاڈ آلمائٹی آل کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی غصہ کو پی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کریٹر نے غصہ پیدا کیوں کیا اگر گاڈ وال نے غصہ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو غصہ آتا بھی نہیں اس پر سوچتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف خالق نے غصے کو پیدا کیا اور دوسری طرف انسان کو یہ حکم دیا کہ تم غصے کو پی جاؤ غصے کو کنٹرول میں رکھو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کو یہ مطلوب ہے کہ انسان کے مائنڈ میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچل اسٹرگل جاری رہے ایک ذہنی جدوجہد یعنی ادھر غصہ آئے ادھر غصہ کو دبایا جائے ادھر غصہ آئے ادھر غصے کو کنٹرول کیا جائے اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ایک پرسپچل اسٹرگل جاری ہو جاتی ہے جسمانی کہ یہ جو انٹلیکچوئل اسٹرگل ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے ورنہ ایسا کیوں خالق کرتا سچی بات یہ کہ یہ ذہنی ارتقا کے لیے یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑا سورس ہے ذہنی ارتقا ہوتا ہی اس وقت جب کہ ذہن میں ایک اسٹرگل جاری ہو ایک ذہنی جدوجہد جاری ہو اگر آپ کا مائنڈ اسٹیگنٹ ہو آپ کا مائنڈ سویا ہوا ہو آپ کے مائنڈ میں بالکل اطمینان کی حالت ہو تو کیا ہوگا مائنڈ کے اندر کوئی فکری جدوجہد جاری نہیں ہوگی انٹلیکچل اسٹرگل نہیں ہوگا تو ایسا انسان ایسا انسان فکری اعتبار سے ڈر بن جائے گا فکری اعتبار سے ڈر آپ دیکھ لیجیے ایسے میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں مثلا ایک صاحب تھے میں جانتا ہوں ان کو اب ان اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کو غصہ آتا ہی نہیں تھا یعنی بائی نیچر ان کو غصہ آتا ہی نہیں تھا لیکن اس کا مطلب کیا تھا ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں تھی کوئی ان کے اندر کوئی انٹلیکچوئل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا کوئی بڑی بات وہ کبھی کہہ نہیں سکتے تھے ایسے ہی میں سادہ زندگی تو یہ خالق کی بہت بڑی دین ہے بلیسنگ ہے کہ آدمی کا در غصہ کی کیفیت رکھ دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ساری طور پر اس کو حکم دیا کہ غصہ کنٹرول کرو تو اس کا جو منشا ہے مقصد ہے جو اس کا وہ یہ ہے کہ آدمی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچل اسٹرگل جاری رہے گا یہی اسٹرگل جو ہے آپ کو لے جائے گی ذہنی ارتقا کی طرف یاد رکھیے وہ صحیح کی بات نہیں ہے آپ دیکھیے جو آدمی افلوئنس میں پیدا ہوا ہو جس کی زندگی بھر ہر سے فری ملتی رہے تو اس کے اندر بھی جمود جمود پیدا ہو جائے گا اس کے ذہن میں کوئی ترقی نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز ادر دین اینگر ایسی اگر ہے انسان کے اندر جو اس کو مستقل طور پر متحرک رکھتی ہے جدوجہد میں رکھتی ہے اس کی زندگی میں ایک اسٹرگل جاری رہتا ہے تو وہ آدمی زیادہ جاندار ہوگا اس کے اندر سوچ ہوگی تجربہ ہوگا ہائی تھنکنگ ہوگی وہ باتوں کو ڈیپ انداز سے دیکھ پائے گا وہ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوا انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوگا جسمانی ہے کہ اینگر کوئی ایون نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے ایک سیڑھی ایک ترقی کا ذریعہ تو آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اینگر تو آئے گا اس کے اندر کسی کی وجہ سے لیکن وہ اینگر کو کنٹرول کرے اینگل کو ذہن سے باہر آنے دے یعنی مطلب غصہ ہونے کے بعد وہ لڑنے لگے برا بڑا کہنے لگے وہ ریئیکشن کرے واپس باہر ہو جائے تو اس معنی کہ اس سے غصے سے فائدہ نہیں اٹھایا اینگر سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے اینگر سے فائدہ اٹھانے والا وہ آدمی ہے جو جو اس کو اسٹرگل کا اسٹرگل کا سبب بنا دے سبجیکٹ آف اسٹرگل بنا دے اس کو یعنی فکری جدجہد کا میدان بنا دے اس کو تو وہ پری اینگر جو ہوگا پوسٹ اینگر اس سے زیادہ مختلف ہو چکا ہوگا وہ یعنی غصہ آنے سے پہلے جہاں تھا وہ غصہ آنے کے بعد اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوگا وہ بشتے کہ اس آرٹ کو تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو قرآن کی رعایت پر غور کرنے سے آتی ہے کہ غصہ اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مثبت مقصد کے لیے ایک پازیٹو گول کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ میں ایک مستقل طور پر بار بار ایک اسٹرگل جاری جاری ہو فکری جد جہد انٹلیکچوئل اسٹرگل تب ایسا ہوگا کہ انسان ترقی کرے گا وہ بڑی بڑی باتیں سوچے گا بڑے بڑے پلان بنا سکے گا اس کا ذہنی افق بلند ہوگا اسے تجربات بہت زیادہ ہو جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں یہ سب فائدہ حاصل ہوگا اس کو تو خالق نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کو بلا فائدے پیدا کی ہو حتیٰ کیڑے بکڑوں کو بھی فائدہ ہے ہر چیز کا فائدہ ہے بیکٹیریا کا بھی فائدہ ہے اس طرح اینگر کا بھی فائدہ ہے فرق سے یہ ہے ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی اتنا انٹلیکچولی اتنا اویکنڈ ہو اتنا بیدار ہو کہ وہ سوچ سکے جان سکے وہ کریشن پلان آف گارڈ کو ڈسکور کر سکے تب اس کو فائدہ ہوگا ورنہ وہ فائدے کنارے تک پہنچ جائے گئے اور اس کو کوئی کچھ ملے گا نہیں اس سے دیکھیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہے میرے خیال سے وہ ہے ذہنی ارتقا یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا دیکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کبھی ویکپ میں نہیں ہوتا خراب میں نہیں ہوتا کچھ حالات چاہیے اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے حالات چاہیے حالات نہیں تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی نہیں تو خدا نے کوئی چیز اس دنیا میں بے فائدہ نہیں بنائی ہر چیز کا ایک فائدہ ہے